يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام رام اظام اور پردانشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں مدرسے کے ماحول میں دینی محفل میں دین کی نسبت سے کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر صاحب نے انسان جو لفظ استعمال کرتا ہے اس لفظ کے استعمال کرنے کے بعد دل اور دماغ میں ایک تصور آتا ہے اور ایک خاکہ آتا ہے ہم کہیں عورت عورت کا ایک تصور ہے ہم کہیں چاند اور سورج اس کے ایک معنی ہیں ہم کہیں پرانے شریف فوراً ذہن میں کاکا آ جاتا ہے انسان ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس کے معنی اس کے دل و دماغ میں آ جاتے ہیں اور اس کا تصور اور خاکہ آ جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک لفظ مسلمان استعمال کرتا ہے اور آج تک اس کے معنی اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم متعین نہ کیا جا سکا کیا جانتے ہیں آپ وہ کون سا لفظ ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے وہ لفظ لفظ مسلمان ہے ہم کافر کہیں بت پرستی کا تصور ہم مشرق کہیں شرک کا تصور ہم عیسائی کہیں حضرت عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کو خدا ماننے والوں کا تصور ہم یہودی کہیں نصرانی کہیں عربی کہیں اجمی کہیں ہندو کہیں ہر ایک کا ایک معنی اور مطلب ہے لیکن کیا کبھی مسلمان اپنے معنی اور مطلب کو متعین کر سکا بعض دینی محافل میں موبائل کے ذریعے سے کیمرے کے ذریعے سے موبائل کے کیمرے سے ویڈیو لیتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے قیامت کے دن آپ کو اس میں جان ڈالنی پڑے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر و شب کے بعد سب سے بدترین گنا تصویر کشی ہے آپ عالم کی پکڑیں آپ اصلاح معاشرہ کے اجلاس کی پکڑیں یا شادی خانی کی پکڑیں یا کسی رنڈی عورت کی پکڑیں حرام حرام ہے آئندہ احتیاط کریں اور اگر آپ نے اپنے موبائل کے کیمرے سے تصویریں لے لے چکے ہیں آپ اس کو مٹا دیں ڈیلیٹ کر دیں بڑی بیماری ہے ہر کوئی اٹھا لیتا ہے اور اس کی سے تصویریں لینے لگتا ہے گنا ہے کبیرہ چھوٹا موٹا گنا بھی نہیں سخت ترین گنا ہے ہاں آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں تو میں نے عرض کیا ہر چیز کا ایک معنی اور مطلب ہے مدرسہ کہے طلبا کا تصور کالج کا ہے اسٹوڈنٹ کا تصور آخر یہ مسلمان کے معنی کیا ہیں الفاظ کا معنی دیکھنے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لیا جاتا ہے ڈکشنری کوئی معنی معلوم نہیں پتا چل گیا کہ فلاں لفظ کا کھلا مانا ہے اس مسلمان لفظ کو سمجھنے کے لیے اگر مسلم معاشرے کی طرف دیکھا جاتا ہے ایک چہرہ داڑھی والا ایک چہرہ داڑھی مڈا ایک لباس اسلامی ایک لباس یہودی ایک لباس عیسائی ایک لباس عورتوں والا اور عورتوں میں مردوں والا کچھ خواتین پر پردہ اور حجاب اور کچھ خواتین بے پردہ اور کچھ خواتین رنڈیوں کے لباس میں بے حیا لباس میں کچھ حلال کھاتا ہے کچھ حرام کھاتے ہیں سود کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے کچھ رشوت لیتے ہیں کچھ رشوت نہیں لیتے حیال الصلاح سب کے لیے ہے حیال الفلاح سب کے لیے ہے کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے آخر ہے کیا ترجمہ اس کا کیا مانا ہے آنے والے مسلمان تو جو نہیں آئے ہیں وہ کافر کی اولاد اگر جبا پہننے والے مسلمان ہوں تو یہود و نصارہ کا لباس پہننے والے کیا عیسائی کے نستے سے پیدا ہوئے اگر سود نہ کھانے والے مسلمان تو سود کھانے والے کیا حرام کے کیا مانے متعین کریں گے آپ آپ کے پاس کیا معیار ہے وہ کون سا ترازو ہے کیسے پہچانیں گے آپ یہ مسلمان کا ترجمہ ہے اور یہ کافر کا ترجمہ ہے کیسے پتا چلے گا ہر لفظ کا ایک معنی ہے اور مطلب ہے لیکن یہ عجیب اور دیکھیے آپ اس اجلاس کے اندر دیکھیے کیا سب کے چہرے باشرا ہے کیا سب کا لباس باشرا ہے کیا آج تمام لوگوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تدبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہے کیا سب گھروں کے اندر سنتوں کا چلن کیسے پہچانا جائے یہ عجیب و غریب لفظ ہے اور عجیب و غریب حرف ہے یہ آج تک کوئی عالم اس کا معنی متعین نہیں کر سکا اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم کا تعین نہیں کر سکا آج یہ دنیا ہے اس دنیا کے اندر نماز پڑھنے والا بے نمازی پردہ کرنے والی عورت بے پردہ کرنے والی عورت اور حلال کھانے والے حرام کھانے والے سب ملے ہوئے ہیں قبرستان میں سب کو دفن کیا جاتا ہے جنازہ مسجد کا سب کو ملتا ہے قاضی سب کو ملتا ہے دفتر نکاح سب کو ملتا ہے کل قیامت کے دن یہ بات نہیں ہوگی الگ کر دیا جائے گا ممتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرموں الگ ہو جاؤ چھٹ جاؤ جہنمی الگ ہو جائیں گے جنتی الگ ہو جائیں گے داڑی والے الگ ہو جائیں گے داڑھی مڈانے والے الگ ہو جائیں گے حلال خور الگ ہو جائیں گے حرام خور الگ ہو جائیں گے نمازی الگ ہو جائیں گے بے نمازی الگ ہو جائیں گے فریق ان فل جنا و ان پل سعید ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم کے اندر جائے گا آج یہ دنیا ہے الیکشن کی قطار کے اندر سب کھڑے ہوئے ہیں آج یہ دنیا ہے ووٹنگ کی فہرست کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو جس کا نام عیسا رکھ دیا گیا موسا رکھ دیا گیا اور جس کو خطہ کرا دیا گیا اور جس کے کان کے اندر اذان کہہ دی گئی ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے لیے تیار ہے اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان ہے نبی کی نگاہ میں وہ مسلمان ہے قبر میں جائے گا کیا تین سوالوں کا جواب وہ دے پائے گا یا عذاب قبر کا شکار ہوگا قیامت کے دن عرض کا سایہ ملے گا جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اس کو پانی دیں گے شفاعت کا پروانہ دیں گے اللہ کے لیے غور کریں کچھ دیر کے لیے آپ تدبر کریں فکر کریں اس حالت کے اندر موت آ جائے کتنے زانی حالت جنابت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں زنا کرنے کے بعد غسل کی توفیق نہیں ہوتی زنا کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوتی حرام کا کھانا کھانے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اسی حالت میں ملک الموت آتے ہیں اور پنجا مارتے ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس جا سکتا ہے اللہ کے عرض کا سایہ کیا اس کو مل سکتا ہے کیا آقا کی شفاعت کا پروانہ اس کو مل سکتا ہے مسلمانوں کس کو دھوکہ دے رہے ہو کس کو دھوکہ دے رہے ہو اسلامی نام رکھ کر مسلمانوں کے نام رکھ کر عمر نام رکھ کر صدیق نام رکھ کر طلحہ نام رکھ کر زبیر نام رکھ کر عائشہ نام رکھ کر سلما سمیا نام رکھ کر آخر کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ جب نماز پسند نہیں جب داڑھی پسند نہیں جب اسلام پسند نہیں جب قرآن پسند نہیں جب نبی کے طریقے پسند نہیں جب آخرت کا خوف نہیں آخر کس نے تمہیں مجبور کیا کوئی آیا تھا آپ کے گھر پر کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ ورنہ لاٹھی چارج کی جائے گی آپ کے مکان کو جلایا جائے گا آپ کے دکان کو جلایا جائے گا کسی نے مجبور کیا ہندوستان آزاد سیکولر ملک جمہوری ملک جو جس دھرم میں چاہے رہ سکتا ہے جس مذہب میں چاہے رکھ سکتا ہے جب داڑی مڈا چہرہ پسند ہے اسلام کا نام کیوں لیا آپ نے جب سود کھانا پسند ہے نبی کے امتی کیوں کہلائے کس نے مجبور کیا آپ کے گھروں میں کوئی فوج آتی کوئی پولیس والے آئے کوئی حکومت کا الٹیمیٹم آیا کوئی وارننگ آئی کوئی فائرنگ ہوئی کیوں بدنام کرتے ہیں آپ یہودی بدنام کرنے کے لیے کم ہے عیسائی بدنام کرنے کے لیے کم ہے اسرائیل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کم ہے ہندوستان کی فرقہ برس تنظیمیں جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں آئے دن اسلام پر حملے کرتے رہتے ہیں قرآن پر حملے کرتے رہتے ہیں آقا کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں وہ کم ہے جو آپ پیدا ہو گئے آج کے جلسے میں آپ کو فیصلہ کر کر اٹھنا پڑے گا کہ آپ نبی کے دشمن ہیں یا نبی کے دوست ہیں آپ اسلام کے ماننے والے ہیں یا اسلام کے منکر ہیں ماننے والے ہیں تو ان کی شان کیا ہے اور منکر ہیں تو ان کے کرتوت کیا ہیں ان کا رویہ کیا ہے اور ان کی زندگی کے طور طریقے کیا ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک کہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے اسلام کی جھلک ظاہر سے باطن سے گھریلو زندگی سے بازار کی زندگی سے مسجد کی زندگی سے معاملات میں شادی بیاہ میں کہیں دکھا دو اسلام کی جلک کیا مذاق ہے کیا ٹکتا ہے وہ مینا سمئی یقول آمنا نہ بلّہ و میلیوم لخر و اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں سب معلوم ہے اللہ کو میرے دل میں کہنے سے پہلے کیا لگ جاتا ہے اور کہنے کے بعد میرے دل میں نیت کیا ہوتی ہے کہنے سے پہلے میرے دل کا ارادہ کیا ہوتا ہے کو دس قطومی مرقدیم اللہ یا نموہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا بادل سے کروڑوں پانی کے قطرے آتے ہیں ایک ایک قطرے کا علم اللہ رکھتا ہے آپ کا میرا علم نہیں رکھتا کیا ملتا ہے تمہیں نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا کر میری مائیں اور بہنیں تمہیں حضرت فاطمہ کے چہرہ پسند آپ کا لباس پسند نہیں ابا عائشہ کا حجاب پسند نہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی کا برقع پسند نہیں ان کا گھرانہ پسند نہیں کیا ملتا ہے تمہیں کیا ملتا ہے نبی کی زندگی پر ٹوک کر کیا ملتا ہے تمہیں نبی کی زندگی کو ٹکرا کر کیا ملتا ہے تمہیں نبی کی زندگی کا کھلواڑا کر کر آج تک کس کو کیا ملا ایک نام بتاؤ فی الحال پیغمبر کی مخالفت میں آیا تھا حکومت لے کر کامیاب ہو گیا قارون دولت لے کر آیا تھا نبی کی مخالفت کے اندر کامیاب ہو گیا نمرود حامان شداد ابو جہد ابو لہد اتبا شیوا ایک مثال بتاؤ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک کوئی اللہ کی نافرمانی کیا ہو کوئی نبی کی نافرمانی کیا ہو کوئی اسلام کے مقابلے میں آیا ہو کوئی قرآن کے مقابلے میں آیا ہو کوئی نبی کے مقابلے میں آیا ہو کامیاب ہوا ہو ایک مثال بتا دو ہاں وقتی طور پر اللہ نے بطور امتحان کے اور بطور آزمائش کے ان کو کچھ مہلت دے رکھی ہو یہ الگ بات ہے فرعون کو اللہ نے مہلت دی تو اس نے کہا انا رب العالی آلہ میں تمہارا رب ہوں ابو جہل کو مہلت دی اس نے کہا میں حکمتوں کا باپ ہوں ابو لہب کو مہلت دی اس نے کہا میں شولوں کا باپ ہوں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کو اللہ نے مہلت دی اس نے کہا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں عبداللہ ابن سبا کو اللہ نے مہلت دی اس نے کہا میں علم و حکمت کا سردار ہوں مہلت دی اللہ نے یہ دنیا مہلتوں کی جگہ ہے آزمائش کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے اللہ فوراً پکڑ کا معاملہ نہیں کرتے لیکن کامیابی کس کی ہوئی پھر ان کی ہوئی یا حضرت موسا کی ہوئی نمرود کی ہوئی حضرت ابراہیم کی ہوئی اور شداد کی ہوئی حامان کی ہوئی ہارون کی ہوئی ابو جہل کی ہوئی اللہ میرا ستار ہے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں اس نے نہ اپنے نبی کے کسی دشمن کا نام نہیں لیا لیکن کلام پاک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کلام پاک کا حافظ کلام پاک کا قاری جب تراوی کے اندر کلام پاک کو سناتا ہے جب تک موسا کے نام کی طرح عیسیٰ کے نام کی طرح سلیمان کے نام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح اللہ کے نام کی طرح ابو لہب کا نام نہیں لیتا اس وقت تک اس کا کلام پاک مکمل نہیں ہوتا کلام پاک کے تیسرے پارے میں میرے رب نے ابو لہب کے نام سے ایک سورت کو نازل کیا اور کہا تبت یدا ابھی لہبیوں و تب کان کھول کر سن لو اے دنیا کے پجاریوں اے دولت کے پجاریوں اے مال کے پجاری اے دنیا کے کتوں کان کھول کر سن لو تمہاری طرح ابو لہب بتا کرتا تھا ناچا کرتا تھا اچلا کرتا تھا غرور کیا کرتا تھا تکبر کیا کرتا تھا گمن کیا کرتا تھا اسے بڑا ناز تھا اپنے حسن پر بڑی شان تھی اپنی اولاد پر اور بڑا گھمن تھا اپنی بڑی گھمن تھی اس کو اپنے سلطنت پر اللہ نے نام لے کر کہا مکے میں ہزاروں دشمن مدین طیبہ میں ہزاروں دشمن قیامت تک آقا کے ہزاروں دشمن لیکن ایک دشمن کا نام لیا اور کہا تبت یدا ابھی لہبی ہوں تب ابو لہب کا ستیہ ناس ہو جائے ماں اگنا انہوں مان ہوں و ماں کسب نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی اللہ نے نام کیوں لیا اے اللہ آخا کے ہزاروں دشمن تھے کسی نے آپ کو شاعر کہا کسی نے آپ کو جادوگر کہا کسی نے آپ کو کاہن کہا کسی نے آپ کے راستے میں کاٹے ڈالے کسی نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا کسی نے آپ کی بیٹی کے حالت حمل کے اندر تیر چلائے کسی نے آپ کی زوج متحرہ ہماری اماں کائنات کے مومنوں اور مسلمانوں کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر وہ وقت بھی آیا کہ زمین کام گئی آسمان تھرا گیا اور آپ پر تہمت لگائی گئی آپ نے نام نہیں لیا کس نے یہ کام کیا لیکن اے اللہ آپ نے ابو لہب کا نام لیا کیوں اس لیے کہ قیامت تک عیسا نام کے لوگ پیدا ہوں گے موسا نام کے لوگ پیدا ہوں گے سلیمان نام کے لوگ پیدا ہوں گے سکندر نام کے لوگ پیدا ہوں گے مقدر نام کے لوگ پیدا ہوں گے اور بظاہر مومن کہیں گے مسلمان کہیں گے آخا کے غلام کہیں گے آخا کے امتی کہیں گے اولیاء کے ماننے والے کہیں گے لیکن ہوں گے صحیح مانوں کے اندر وہ ابو لے وہ ابو ابولہ ہوں گے جنہیں آخا کا طریقہ پسند نہیں جنہیں آقا کی سنتیں پسند نہیں وہ آقا کے طریقے کو ایسے جھٹلا دیں گے جب جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے خطاب کیا میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اگر میں کوئی بات کہوں تو مانو گے قوم کے لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں آپ کی کون سی بات جھٹلائی جا سکتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی پیشن گوئی دی فرمایا اگر تم میری باتوں پر نہیں چلو گے میری سنتوں کی پیروی نہیں کرو گے میرا چہرہ نہیں بناؤ گے میرا لباس نہیں اپناؤ گے میری تہذیب کو نہیں اپناؤ گے میرے کلچر کو نہیں اپناؤ گے میرے تمدن کو نہیں اپناؤ گے میری معاشرت کو نہیں اپناؤ گے کہ اللہ کا عذاب میں دیکھ رہا ہوں جو تمہارے اوپر آ جائے گا ابو لہب نے کہا تب لکا لہذا جماتا تھا نا محمد ہم تو کوئی اور چیز سننے کے لیے آئے تھے تیرا ستیہ ناس ہو اسی لیے تو نے جمع کیا آج نبی کی سنت کو جھٹلانے والا یہ بات کہہ رہا ہے اے مولوی اے ملا اے مدرسے کے ذمہ دار اے مسجد کے خطیب اے مسجد کے امام تب کا لہٰذا جمع تنا تو داڑھی کی بات کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا تو پردے کی بات جمع کر کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تو سوت کی بات حلال و حرام کی بات معاشرت کی بات سنت کی بات بدت کی بات جمع کرنے کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تب بن لکھا آج ہر داڑی مڈانے والا ابو رحد کی ترجمانی کر رہا ہے آج امریکہ کا چاٹنے والا برطانیہ کا چاٹنے والا انگریزی تہذیب و تمدن کو اپنانے والا فلموں کو دیکھا دیکھی نقالی کرنے والا ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ اپنے گھروں سے نکالنے والا ٹی وی دیکھنے والا سنیما دیکھنے والا ناٹک دیکھنے والا جھوٹ بولنے والا سوت کھا کر اپنی ماں کا چھتیس مرتبہ بلاکار کرنے والا منہ کالا کرنے والا زنا کرنے والا رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیٹ بھرنے والا وہ یہی کہہ رہا ہے نبی کے روزے کی طرف کتاب کر کر تب لکا الحاظہ علیحدہ جمع تنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی بات کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ورنہ کیا مطلب ہے مسلمان قوم میں پیدا ہوا تیری کان میں اذان دی گئی تیرے کان کے اندر اقامت کہی گئی تیرا نام اسلامی رکھا گیا تیری ختنہ کی گئی پھر کیا وجہ کہ تو نے نبی کی داڑھی کو تھوک دیا پھر کیا وجہ تو نے نبی کی نماز کا قتل کر دیا پھر کیا وجہ تو نے نبی کی سنت کو اپنے گھر سے نکال دیا پھر کیا وجہ نبی کے طریقے کو اپنے بازار سے نکال دیا اپنے دکان سے نکال دیا یہ وہی بول ہے جو بول ابو لہب نے صفا کی چوٹی پر آقا کو کہے تھے تب نتا لہٰذا جمع کرنا تمہارا ستیہ ناس ہو ہم دنیا والوں کی طرح انگریزوں کی طرح یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح چہرہ بنائیں گے ہم صحابہ کی طرح نہیں بنائیں گے تب بندا لہٰذا جمع کرنا میرے رب نے کہا اے کمینو اے ہرانی اگر تم نے میرے نبی کی بات کو جھٹلایا کان کھول کر سن لو میرے نبی کے لاکھوں دشمن تھے لیکن ان میں نمایاں دشمن ابو لہب تھا اس کے بارے میں اللہ نے صورت نازل کی تب یدا ابھی لہبی و تب اس کا ستیہ ہو جائے تو جس طریقے سے ابو لہب کا ستیہ ہوا آج جس نے چہرے سے نبی کو جھٹلایا لباس سے نبی کو جھٹلایا معاشرت سے نبی کو جھٹلایا معاملات سے نبی کو جھٹلایا پال سے نبی کو جھٹلایا عمل سے نبی کو جھٹلایا ظاہر سے نبی کو جھٹلایا باطن سے نبی کو جھٹلایا معاشرت سے نبی کو جھٹلایا انفرادی زندگی سے نبی کو جھٹلایا اجتماعی زندگی سے نبی کو جھٹلایا میرے اللہ نے کہا سن لے کمینے با اپنا انہوں باد ہوں کسب تصم ابو لہب کو اس کا مال اور اس کی دولت کام نہیں آئے تیرا مال اور تیری دولت تجھے کام نہیں آئے گی اللہ نے گندی قسم کی بیماری ابو لہب کو دے دی جس کا نام اچھا مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کیڑے پیدا ہو گئے سڑان پیدا ہو گئی بدبو پیدا ہو گئی اور جسے اپنی اولاد پر ناس تھا اپنے مان پر ناس تھا اپنی دولت پر گھمنڈ تھا اپنی شان پر فخر تھا اور اس کا نام عبد العزا تھا عزا مکہ مکرمہ کے بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا عبد العزا کے معنی اس بت کا ایک غلام تھا اس بت کا ایک بندہ تھا لیکن اپنے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے چہرے کے حسن کی وجہ سے اپنے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ابو لہب کہتا تھا لہب کے معنی عربی کے اندر شولوں کے اور بھڑکتے ہوئے انگاروں کے یعنی شولے کے اندر جو چمک دمک ہے میرے چہرے کے اندر وہ چمک دمک ہے میں ابو لہب ہوں اللہ نے کہا ماں اغنا انہوں مالہ ماں کسب اسے نہ مال کام آیا نہ اسے دولت کام آئی نہ اسے اولاد کام آئی قیامت تک کے نبی کے طریقوں کے جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوگا ماں اگنا انہوں مال ہوں و ماں کسب تجھے تیرا مال کام نہیں آئے گا اگر آیا ہو کسی فرق کو جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو ایک نام پیش کر لو کسی کو اس کے مال نے اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلایا ہو ایک مثال پیش کر دو سی اسلح نارن لہب یہاں تو دنیا میں یہ عذاب اور آخر اس کے اندر بھڑکتی ہوئی انگاروں کے اندر وہ شامل ہوگا داخل ہو جائے گا غمرات اور اس کی وہ بیوی جو گناہ کے معاملات میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حضرت نو علیہ السلام پیغمبر ہیں ساڑھے نو سو برس تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے بیٹا کافر نکل گیا بیٹا مشرق نکل گیا اور اس نے کہا آلہ صحابی الا جبلی یاسمنی من الما مان لے میرے بھائی نہ مال کام آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا قہر آئے گا اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی تیرے دماغ کو کتے نے چاٹ لیا نبی کے طریقے کو جھٹلاتا ہے اسلام کو جھٹلاتا ہے قرآن کو جھٹلاتا ہے حدیث کو جھٹلاتا ہے ملا کو جھٹلاتا ہے مدرسے کو جھٹلاتا ہے مسجد کو جھٹلاتا ہے کہیں پاگل کتے نے تجھے کاٹ لیا دماغ تیرا خراب نہیں ہو گیا اس نے کہا پالا صاحبی یاسونی میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا ابا آپ کا دماغ سٹ پٹا گیا ہے ریگستان کے اندر طوفان آئے ریگستان کے اندر پانی آئے گا ریت کے اندر پانی آئے گا جہاں ریت ہوتی ہے ریگستان پانی کی قلت ہوتی ہے اور آپ طوفان کی بات کریں آپ کی طرح آپ کی طرح دینی مسائل کے اندر شریعت کے امور کے اندر ڈاکٹری معاملے میں کوئی رائے نہیں دے گا ڈاکٹر کا فیصلہ آخری ہوگا گھروں کی تعمیر میں انجینئر کا فیصلہ آخری ہوگا الیکٹریشن کے کاموں میں الیکٹریشن کا جو ماہر اس کا فیصلہ آخر ہوگا یہ دین ہے گھر کی ہر بوڑھی عورت پکوا دیتی ہے یہ دین ہے داڑھی مڈا فتوا دیتا ہے یہ دین ہے حرام خور زانی دین کے اندر رائے زنی کرتا ہے طبیعت خراب ہو اور میں کہوں کہ آپ کھلا دوائی دوا خانے سے لے لے میڈیکل شاپ سے لے لے کہیں گے مولی صاحب رہنے دیجیے آپ تجوی کا مسئلہ بیان کیجیے گا آپ مسواک کا مسئلہ بیان کیجیے گا آپ کو کوئی حق نہیں میڈیکل معاملات کے اندر رائے زنی کرنے کی ڈاکٹر نے کہا آپ اس مکان کے اندر اتنے ستون لگائیے اتنا سیمنٹ لگائیے تو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب رہنے دیجیے آپ کو انجیکشن سے لینا دینا ہے دوائی سے لینا دینا ہے سرجری سے لینا دینا ہے یہ انجینئر کا کام ہے یہ ملا مدرسہ کیوں دیتا ہے تمہیں یہ مفتی کیوں دیتا ہے کس کو پوچھ کر تم نے داڑھی کو منڈایا کس کو پوچھ کر تم نے عیسائی طریقے کو اپنایا کس کو پوچھ کر اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آئے کس کو پوچھ کر گانا بجانا کیا کس کو پوچھ کر اسلام کے دائرے سے نکلے بیمار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع نہیں ہوتے گھر کی تعمیر میں انجینئر سے رجوع نہیں ہوتے کورٹ کے معاملات میں لاہور سے ایجوکیٹ سے رجوع نہیں ہوتے یہ دین اتنا سستا کہ من میں آیا داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال دیا یہ دین اتنا سستا کہ جی میں آیا کان کے اندر عورتوں کی طرح بالی کو لگا لیا یہ دین اتنا سستا کہ لیڈیز کی طرح خواتین کی طرح عورتوں کی طرح ہاتھ کے اندر مہندی سے سوار لیا عالم مر چکا تھا مدرسہ ختم ہو چکا تھا مفتیان کے جنازے نکل چکے تھے نہیں نہیں آپ کو دین سے کوئی محبت نہیں دین سے کوئی تعلق نہیں جی میں آیا تو داڑھی رکھ لیا جی میں آیا تو داڑھی مڈا دیا جی میں آیا عورتوں کا لباس لے لیا جی میں آیا مردوں کا لباس لے لیا جی میں آیا اماما ڈال لیا جی میں آیا ہیٹ ڈال لیا جی میں آیا فلموں میں کام کرنے والے کتوں اور زانیوں کی طرح بال رکھ لیے اور جی میں آیا تو آپ نے اپنے سر کے بال نکال لیے کوئی دلچسپی نہیں کوئی چیز کام نہیں آنے کی نو علیہ سلاط السلام کے بیٹے نے کہا آپ بھی تو کہتے میرا انقلب سے پولیس والوں سے ملٹری والوں سے اور حکومت کے بڑے آفیسروں سے میں وقت پڑنے پر ان سے سہارا لے لوں گا اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کا قہر آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا یہ لکھ کر رکھ لو یہ لکھ کر رکھ لو اپنے پرائے ہو جائیں گے دوست دشمن ہو جائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں نہ مال نہ دولت نہ بیوی نہ اولاد نہ رشتہ دار نہ انفلینس نہ اثر و رسوخ کوئی چیز کام نہیں آئے گا نو علیہ السلام والسلام کے بیٹے نے کہا قال صحابی علا جبل یاسنونی من الماء اے ابا ایک تو ریگستان کے اندر پانی آنے کا نہیں ہے اگر آ جائے گا میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جاؤں گا بات ہو رہی تھی حضرت نو علیہ السلام سمجھا رہے تھے میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے کہا اليوم من امر اللہ اللہ مر رحیم میرے بیٹے بات مان لے مان لے اللہ جس کو رحم کرنا چاہے وہی بچ سکتا ہے نہ سائنس بچا سکتی ہے نہ ٹیکنالوجی بچا سکتی ہے ابھی امریکہ کے اور برطان یورپی ممالک کے ایک علاقے میں آتش پشام پٹا جتنا پچاس ہزار بموں سے نقصان ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آتش پشاں کو پٹوا کر اللہ نے پورے ملک کو نقصان سے دو چار کیا کہاں گئی ان کی سائنس کہاں گئی ان کی ٹیکنالوجی سونامی کا عذاب آتا ہے کہاں جاتی ہے ان کی سائنس کہاں جاتی ہے ان کی ٹیکنالوجی ملک کے ملک علاقوں کے علاقے سفے ہستی سے مٹ جاتے ہیں اور قومی نو کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کوئی چیز کر نہیں آنے کی ابھی بات چیت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہارا بئی نہ الموج پکانا من المقرقین باپ بیٹے کی بات ہو رہی تھی درمیان میں پانی کی موج آئی باپ بیٹے کو جدا کر دیا بیٹا غرق ہو گیا اور باپ بچ گیا نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہیں پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بچا نہیں پائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلم چچا کو قیامت کے دن بچا نہیں پائیں گے دنیا میں کہا تھا چچا جان ایک مرتبہ آپ کلی میں طیبہ میرے کان میں پڑھ لیجیے میں آپ کی انگلی پکڑ کر میں آپ کو جنت تک پہنچا دوں گا کہا کہ نہیں میری غیرت میری حمیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی آگ کی جوتیاں خواجہ ابو طالب کے پیر کے اندر ڈالیں گے جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھولے گا بچایا امام الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں شافی محشر ہیں ساقی کوثر ہیں سعید الانس ہیں سعید الجن ہیں سب کچھ ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کس چیز پر ناس کرتے ہو کس چیز پر گمن کرتے ہو کس کو کس کے مال نے بچا لیا کس کو کس کی دولت نے بچا لیا کس کو اس کے خاندان اور قبیلے نے بچا لیا اور تو اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کان میں ایک بات کہی حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار رونے لگی آپ کی نور نظر آپ کی لگتے جگر سفر میں جاتے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دولت قدے میں جا کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر اپنے سفر کا آغاز کرتے سفر سے واپس آتے سب سے پہلے بٹیا کے گھر جاتے آنکھوں کو راحت پہنچاتے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے کلیجے کی راحت آپ کے دل کا سکون کان میں بات کہی زار قطار رونے لگی پھر اس کے بعد ایک بات کہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگی ہنسنے لگی بات آئی اور بات چلی گئی کچھ عرصے کے بعد حضرات صحابیات نے حضرت فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کہی جس سے آپ رو پڑی اور کون سی بات کہی جس سے آپ مسکرانے لگی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو اگر اردو سمجھتے ہو اگر بات بھیجے میں گھستی ہے کھوپڑی میں جاتی ہے عقل میں جاتی ہے اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر کعبے کی حرمت کا واسطہ دے کر صفا مروا کا کی حرمت کا واسطہ دے کر نبی کے روزے کی جالی کے تقدس کا واسطہ دے کر میں سمجھا رہا ہوں مان لو اسی میں نجات ہے دنیا میں اسی میں سر بلتی ہے اور اسی میں راحت ہے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی اگر مجھ سے دنیا میں کچھ لینا ہے تو لے لینا مانگ مانگتی ہے لے لے دولت چاہیے لے لے کوٹی چاہیے لے لے بنگلہ چاہیے لے لے باغ چاہیے لے لے کل قیامت کے دن یا مال کو تولا جائے گا ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی ایک الحمدللہ کی خدا نہ کرے کمی ہوگی ایک نیکی کی کمی ہوگی یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر اور کون قیمتی بیٹی ہو سکتی ہے آخا کے اتنے قریب آخا کے حسب و نصب سے تعلق رکھنے والی لیکن آقا نے صاف کر دیا کہ قیامت کے دن کسی کی نہیں چلے گی امال ہوں گے نیکیاں ہوں گی نمازیں ہوں گی روزہ ہوگا تقوی ہوگا پرہزگاری ہوگی یہی چیز کام آئے گی فاطمہ فاطمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخا کا حسب و نصب کام نہیں آ سکتا آپ کس کھیت کے مولی آپ کا باپ کون سا ٹھیکے دار قیامت کا کس چیز پر بھروسہ رکھ کر کس چیز پر اعتماد کر کر تم دین کو فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہو مجھے بتاؤ یا یوہل انسان ماں غر رکھ بھی رب کل کریم اے انسان رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ رکھا ہے تو رب کی طاقت کو نہیں جانتا کیا تو رب کی قوت کو نہیں جانتا کیا تو رب کے جو ہے وجود کو نہیں مانتا کیا مذاق ہے کیا ٹھٹا ہے مدرسوں میں آتے ہو ایسے لگتے ہو ایک نمبر کے مسلمان ہو جمعہ میں جاتے ہو عید میں جاتے ہو میلاد کے جلسے میں جاتے ہو اصلاح معاشرہ کے جلسے میں جاتے ہو لگتے ہو وقت کے حسن بصری اور جاتے ہو شادی خانوں میں اور جاتے ہو بازاروں میں اور جاتے ہو الیکشن کے ماحول میں پتا نہیں چلتا کون چمار کے نقطے سے کافر کے نقطے سے پیدا ہوا اور کون مسلمان کے نقطے سے پیدا ہوا چہرے سب کے برابر معاملات سب کے برابر لین دین سب کے برابر اس کا چہرہ سنت سے خالی اس کا چہرہ سنت سے خالی یہود و نصارہ کا لباس اس کے جسم پر یہود و نصارہ کا لباس اس کے جسم پر اس کی عورت بے پردہ اس کی عورت بے پردہ وہ سیاسی کتے کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کہتے ہوئے اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہے یہ سیاسی کتے کے پیچھے زندہ باد آباد کہتے ہوئے اپنے دھرم اور ایمان کا سودا کر رہا ہے بتاؤ تمہاری اصلیت کیا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے ہاں آؤ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا یہ مجلسوں میں جاتے ہیں یہ خانخواہوں میں جاتے ہیں یہ مسجد میں جاتے ہیں یہ عیدگاہ میں جاتے ہیں یہ حج میں جاتے ہیں یہ نبی کے روزے کے پاس جاتے ہیں یہ اجمیر کی درگاہ میں جاتے ہیں یہ نظام الدین مرکز جاتے ہیں ایک نمبر کے حسن بصری ایک نمبر کے مسلمان ایک نمبر کے ولی نظر آتے ہیں اور بازاروں میں ایک نمبر کے شیطان اور ایک نمبر کے حرامی نظر آتے ہیں اے قرآن ہمیں ان کی حقیقت بتا ہمیں ان کی اصلیت بتا وہ سچے ہیں یا سچ یہ سچے ہیں کیا مسجد کا مسلمان ہونا سچا ہے یا سیاسی کتے کے پیچھے زندہ باد باد کہنا سچا ہے عیدگاہ کے اندر تقبیرات کا کہنا سچا ہے یا حرم کے اندر لبئی اللہ لبئی کہنا سچا ہے یا شادی خانے کے اندر عورتوں کو بے پردہ کرنا اور سور کی چربی ملی ہوئی لالی اور نیل پالش اور لپسٹک لگانا ویڈیو گرافی کرنا کیمرہ کشی کرنا جہیز کا لینا اے اللہ کے قرآن ہمیں بتا ان دو تصویروں میں ان میں کون سا رخ مسلمانوں کا ہے کیا ہے معاملہ تو ہم نے قرآن سے پوچھا تو سور بقرہ نے ہمیں جواب دیا کہ تجھے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں دیکھ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ہم ان کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں ان کے نمازوں کی اصلیت بتاتے ہیں ان کے ٹوپی پہننے کی ورجلاٹی بتاتے ہیں ان کے داڑھی رکھنے کی حقیقت بتاتے ہیں ان کے لبیک اللہ لبیک کہنے کی اصلیت ان کے میلاد کے جلسے اصلاح معاشرہ کے جلسے کے اندر شرکت کر کر اپنے آپ کو حسن بسری ثابت کرنا ہم ان کے حقیقت بتاتے ہیں ہم نے کلام پاک سے پوچھا تو کلام پاک نے کہا وہ اضا نقل دینا آمنو کالو آمنا جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرح ہیں تمہاری پگڑی ہماری پگڑی یکساں ہے تمہاری ٹوپی اور ہماری ٹوپی برابر ہے تمہارا نعرہ اور ہمارا نعرہ برابر ہے تم بھی لبئی کہتے ہو ہم بھی لبئی کہتے ہیں تم بھی درود پڑھتے ہو ہم بھی درود پڑھتے ہیں تم بھی قاضی مسجد سے بلاتے ہو ہم بھی قاضی مسجد سے بلاتے ہیں تم بھی دفتر نکاح قاضی سے لیتے ہو ہم بھی دفتر نکاح قاضی سے لیتے ہیں موت کے بعد گستال تمہارا مسجد سے آتا ہے ہمارا بھی مسجد سے آتا ہے موت کے بعد جنازہ تمہارا مسجد سے آتا ہے ہمارا بھی مسجد سے آتا ہے موت کے بعد وقت کے قبرستان کے اندر تمہارا مردہ بھی دفن ہوتا ہے ہمارا مردہ بھی دفن ہوتا ہے اللہ کے قرآن نے دودھ کا دودھ کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا وہ الدینہ آمنو پالو آمنا یہ مومنوں کے پاس جاتے ہیں یہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اپنے آپ کو حسن بصری اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی اپنے آپ کو خواجہ میری اپنے آپ کو قاسم نانوتوی اپنے آپ کو اشرف علی خانوی اپنے آپ کو وقت کا ولی اپنے آپ کو وقت کا قطب ثابت کرتے ہیں وہ ادا خلو الاشیاتی آلو اندا محکم جب سیاسی کتوں کے پیچھے جاتے ہیں جب دکانوں میں جاتے ہیں جب مال کے پیچھے جاتے ہیں جب دولت کے پیچھے جاتے ہیں جب بیوی کے غلام بنتے ہیں جب اولاد کے نوکر بنتے ہیں ویزا خلو الا شیاتی اور جب اپنے شیاتین کے پاس جاتے ہیں کالو انا بھاگم ارے نہیں صاحب ہم تو تمہارے ساتھ ہیں یہ ہم ساتھ وہ ہمیں ساتھ تو اب شیطان پوچھتا ہے لبئی لبیک کا کیا ہوا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا کیا ہوا نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا کیا ہوا کقامتی صلاح کا کیا ہوا حیال صلاح کا کیا ہوا درود کا کیا ہوا چلے کا کیا ہوا تین دن کا کیا ہوا چار مہینے کا کیا ہوا سال کا کیا ہوا ابتا کے کورس کا کیا ہوا مولوی کے کورس کا کیا ہوا چوب ہفت کے صنعت کا کیا ہوا وہ داخلو الا شیاتی آلو انا ماکر اب جب پوچھا جاتا ہے صاحب وہاں تو تھے بڑے زور زور سے اچھل اچھل کر نعرہ مار رہے تھے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ بڑی عمدہ پکڑی تھی خوشبو اور اونٹ جو ہے جلا رہے تھے سنگا رہے تھے ان نما نہن ان شیاطین کے ساتھ مل کر یہ لوگ کہتے ہیں نہ صاحب وہ تو دین کے ساتھ ایک چھٹا تھا دین کے ساتھ ایک مذاق تھا مذاق کرنے آئے ہو تو یہ قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ہو تمہارے گھروں میں دین کیوں نہیں اگر تم سچے ہو تمہارے چہروں میں دین کیوں نہیں اگر تم سچے ہو تمہارے لباس میں دین کیوں نہیں اگر تم سچے ہو تمہارے معاملات میں دین کیوں نہیں اگر تم سچے ہو تمہارے کاروبار میں دین کیوں نہیں خدا کا خوف نبی سے محبت مسلمان سود لیتا دیتا نہیں کتنے مسلمان اس مجمع میں اللہ بہتر جانے سود کے معاملات کے اندر ملوث ہیں نہیں جانتے اگر میں یہاں چیلنج کروں اس مجمع میں سے وہ فرد اٹھے جو اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ اپنا منہ کھانا کرے آستین چڑھا لے گا کہے گا مولانا صاحب اسلحی معاشرہ کا بیان کیجئے گا آپ قرآن بیان کیجئے حدیث بیان کیجئے یہ ماں کو زنا کروانے آئے ہیں آپ ماں کا زنا کرنا کوئی اچھی چیز ہے میں کیا کروں مجبور ہوں میں کیا کروں مجبور ہوں اے زانی ماں کے اے ماں کا مکانا کرنے والے اگر ہندوستان کا سپریم کورٹ کہتا میں جوتوں سے اس بات کو ٹکرا دیتا ہندوستان کی عدالت کہتی میں پھانسی پر لٹک جاتا کالے پانی کو سینے سے لگا لیتا میں قتل کی سزا بھگت لیتا میں اپنے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر لیتا کہ کمینوں مسلمان کو ماں کا سانی بتاتے ہو اگر دیوبند کے مسلک میں بات ہوتی میں دیوبند کے مسلک کو طلاق دے دیتا اگر احمد رضا کہتے میں بریلوی کو طلاق مغلزہ دے دیتا اگر اسلامی جماعت کہتی اگر تبلیغی جماعت کہتی میں جماعت سے مرتب ہو جاتا क्यों اتنا گھنونا گنا اتنا گھنونا گنا کہ ماں اگر زندی ہو ماں کے کپڑے نکال کر ماں کے ساتھ وہ کام کرے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے ماں اگر مری ہوئی ہو تو ایک کلاڑا لے کر قبرستان کے اندر جائے ماں کی قبر کو کھوجے ماں کی کفن کو پھاڑے اور پھر ماں کے ساتھ وہ کام کرے جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے میں کیا کروں لوگوں میں مجبور ہوں دنیا کے کسی مسلک کا بانی کرتا دنیا کے کسی کتاب کا کا مصنف لکھتا ہندوستان اور دنیا کی کوئی حکومت اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا میں جوتوں سے اس کو ٹکڑا دیتا آپ کے احترام کے اندر آپ کے اکرام کے اندر آپ کے اعزاز کے اندر میں کیا کروں مجبور ہوں اگر کوئی کائنات کا مسلمان اس فیصلے کو ٹکرائے گا ایمان سے نکل جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا وہ مرتد ہو جائے گا وہ جہنمی کتا ہو جائے گا اس لیے کہ رب کائنات نے کلام اسپاس میں ارشاد فرمایا فلا و ربی کا لا یقینا حتیہ یوحقی منہ کا سیما شجرا گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیدا کرنے والے کی آپ کے رب کی قسم و ربی کا لا یقینونا حتیٰ یوحقی منہ کا وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے میں کیا کروں مدینے کے قاضی کا فیصلہ ہے میں کیا کروں امام الانبیاء کا فیصلہ ہے میں کیا کروں سید الرسول کا فیصلہ ہے میں کیا کروں سید الاولین کا فیصلہ ہے میں کیا کروں سید الانس اور سید الجن کا فیصلہ ہے یہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے آقا نے فرمایا اگر کوئی سوپ کو لیتا ہے یا سود کو دیتا ہے فرمایا کہ اگر اس کے ستر ٹکڑے کر دیے جائیں اس کے ستر حصے کر دیے جائیں اس میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے ایک ذرہ کہیں پڑا ہوا تھا فرمایا کہ اس کا گنا اتنا ہے کہ وہ سود میں ملوث انسان اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ دینا کرنے والا ہے آج یہ کام بھی باقی رہ گیا تھا مسلمان کہ تو اپنے ماں کا بلاکار اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے کبھی کسی عالم کو پوچھا سود لینے سے پہلے اور سود دینے سے پہلے بیان کی قطار میں کھڑے ہونے سے پہلے تجھے غیرت نہیں آئی تجھے شرم نہیں آئی کہ جس ماں نے اپنے خون سے ہمیں سینچا جس ماں نے اپنے سینے سے دودھ پلایا جو ماں رات میں ہمارے سر کا درد ہوتا تھا ساری رات تڑپا کرتی تھی ہم اس کے کپڑے گندے کیا کرتے تھے اس سنجا سے بیت الخلا سے وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتی تھی ہمیں کوئی گالی دیتا ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہم کالے تھے کوئی ہمیں کالا کلوٹا کہتا ہم عیب دار تھے کوئی دنیا کا کتا ہمیں عیب سے یاد کرتا یہ وہ ماں تھی جو تڑپ جاتی تھی بلک جاتی تھی لوگوں کیا اس ماں پر تمہیں رام نہیں آیا کون سا گنا جو تم کرنے سے رہ گئے ہو کیوں ٹھٹا کرتے ہو کیوں مذاق کرتے ہو کیوں تمہاری زندگی کے اندر ڈبل ایکٹنگ ہے کیوں تمہاری زندگی کا دوہرا معاملہ ہے دیکھنے میں کچھ اور نظر آتے ہو اور اندر سے کچھ اور ہو کیا ملتا ہے تمہیں یہ دوہری زندگی گزار کر میرے اللہ نے کہا نہیں تم دنیا والوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو دنیا والوں کو تم اندھا کر سکتے ہو ہمیں نہیں اللہ یس تحضی وَيَمُدُّهُمْ فِي تُقْيَانِهِمْ یا بہت ہم نے اللہ سے کہا اے اللہ جب یہ تیرے دین کا ٹھٹا کر رہے ہیں جب تیرے قرآن کا ٹھٹا کر رہے ہیں جب تیرے علماء کا ٹھٹا کر رہے ہیں جب نبی کے طور طریقوں کا ٹھٹا کر رہے ہیں ان کو کیوں زندہ رکھ رکھا ہے تو اللہ نے کہا اللہ یس تحضی اللہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مزہ مرو و ہوں فی تو اللہ کہتے ہیں تمہاری سرکشی کے اندر ہم مہلت دیتے ہیں یا مہون تم اندھے بن کر زندگی گزارو یو خادی اللہ و آ منو یہ دھوکہ اللہ کو دیتے ہیں اہل ایمان کو دیتے ہیں وما ماں اللہ انفسا ہوں یشعرون اللہ نے کہا نہ اللہ دھوکے میں آنے کا نہ علماء دھوکے میں آنے کے نہ اولیاء دھوکے میں آنے کے یہ دھوکہ جو دیتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تم اسلامی نام رکھ کر کافرانہ کام کرو مسلمانوں کے خاندان قبیلوں میں پیدا ہو کر غیروں کی تہذیب کو سینے سے لگاؤ تم سمجھتے ہو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اپنی زندگی برباد کر رہے ہو اپنی زندگی اجیرن کر رہے ہو خدا کے خار اور خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو اور یہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کا قہر آ جائے گا یہ لکھ کر رکھ لو نہ تمہارا کھیت کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی نہ تمہارا قبیلہ کام آئے گا کوئی چیز کام نہیں آنے کی بلکہ جو چیز بچانے والی تھی وہی چیز عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی حضرت نو علیہ سلاط سلام کے زمانے میں تین آدمی تھے بڑے نا فرمان اللہ کے اللہ کے نبی کے حضرت نو علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا بھیا مان لے اللہ کی کتاب کو مان لے دین کو مان لے نبی کے طریقے کو مان لے اسلام کو مان لے مانا نہیں کہا کہ ہم جائیں گے جب تمہارا عذاب آئے گا پہاڑ ہمیں بچا لے گا غار ہمیں بچا لے گا تلاشتے ہوئے پہاڑ میں گئے ایک غار نظر آیا اس غار کے اندر یہ تینوں مجرم داخل ہو گئے اور اس غار کے منہ کو انہوں نے چٹان سے بند کر دیا اب طوفان آیا اب ہوائیں چلی جو جب سردی آتی ہے تو انسان کے پیشاب لگتا ہے تو ایک نے کہا کہ یار بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے دوسرے نے کہا کہ اگر تو غار کا منہ کھولے گا باہر کے طوفان کا پانی اندر آ جائے گا ہم تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے نہیں مجھ سے سنانا نہیں جا رہا ہے ساتھیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کرنا اگر تیرے پیشاب آ رہا ہے تو یہاں بیٹھ کر کوئی استنجا کر لے اب وہ بیٹھ کر استنجا کیا تو یہ ہوا کہ ایک تہائی غار کا تین حصوں میں سے ایک حصہ پیشاب سے بھر گیا اب وہ لوگ کھڑے ہو گئے کمر کمر تک پیشاب آ گیا دوسرے نے کہا کہ اس کے پیشاب کو دیکھ کر مجھے پیشاب آ رہا ہے جیسے یہاں ایک آدمی اٹھ کر گیا اسے دیکھ کر دوسرے کو یاد آ گیا دوسرے کو دیکھ کر تیسرا یاد آ گیا یہ سب پیشاب کے پجاری ہیں شرمگاہ کے پجاری دین کی محفل کے اندر پیشاب کو جانا بیڑی پینے کے لیے جانا سگریٹ پینے کے لیے جانا گفتگو کرنے کے لیے جانا ہوتا یہ ہے کہ شیطان ان کے پاخانے کی جگہ انگلی کرتا ہے اب کوئی اٹھے گا سمجھ لینا کہ اس کے پاخانی کی جگہ شیطان انگلی کی عادت یہ اٹھ رہا ہے اس کی انگلی کیا ہے سمجھ گئے شیطان انگلی کرتا ہے قبوانی کی محفل میں کوئی نہیں جاتا سنیما میں کوئی نہیں جاتا دینی محفل میں کیوں جاتا ہے شیطان یہ سوچتا ہے یہاں بیٹھے گا تو قرآن سن لے گا حدیث سن لے گا اور پتہ چل جائے گا جنت کا راستہ کیا ہے جہنم کا راستہ کیا ہے شیطان انگلی کرتا ہے بہرحال آپ نے سنا ہوگا کہ پیلس اور بواسیر یعنی تاخانی کی جگہ زخم ہو جاتا ہے تو بیچارہ وہ تو ایک فطری بیماری ہے جس کو پیلس آتا ہے یا بواسیر آتی ہے ایک نیچرل اور ایک قدرتی بیماری کوئی بیماری اپنے ہاتھ سے تھوڑی نہ لیتا ہے لیکن دینی محفل کے اندر جو خود سے اٹھتا ہے اپنے ارادے سے وہ بیماری کو اللہ کے عذاب کے طور پر یہ بواسیر کی بیماری شیطان کی انگلی اس کے پاخانے میں مقد میں داخل وہ کرتا ہے وہ مجبوراً اٹھ جاتا ہے اسے پیشاب کی یاد آتی ہے اسے بیت الخلا آخر یہ پیشاب سلیما گھر میں کیوں نہیں آتا قبالی کی محفل میں کیوں نہیں آتا محبوبہ کے پاس بیٹھ کر کیوں نہیں آتا ان سب کی میں میں بیٹھ کر کیوں نہیں آتا اس لیے کہ وہاں گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے یا شیطان اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو دوسرے نے کہا کہ یار مجھے پیشاب لگا اس لگا ہے اب کہا کہ کیا نہیں کرتا کر لے تو غار کا دوسرا تہائی حصہ پیشاب سے بھر گیا اور مونڈے مونڈے تک پیشاب آ گیا جب دو آدمی پیشاب سے فارغ ہو گئے تیسرا کب خاموش رہنے والا تھا اب اس نے لاکھ سوالا سمجھا نہیں اس نے پیشاب چھوڑ دیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی کا باغی اللہ کا باغی اور دین کا دشمن اگر اللہ کے طوفان سے بچ بھی گیا تو اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر گیا کہیں نہیں جاؤ گے اپنے پیشاب میں ڈوب مرو گے اللہ گردے کے اندر پتھری پیدا کر دے گا اللہ خون کی رفتار کو تیز کر دے گا اللہ دماغ کے اندر برین ٹیومر پیدا کر دے گا اللہ بیوی کو نافروان کر دے گا میرا اللہ اولاد کے اندر دشمنی پیدا کر دے گا اولاد ہوگی سکھ نہیں ملے گا بیوی ہوگی مطالبات پورے نہیں ہوں گے مال و دولت ہوگی یہی مال و دولت گلے کا پھندا بن جائے گا لکھ کر رکھ لو راحت اللہ کی ماننے میں اللہ کے نبی کی ماننے میں اور اس کے برخلاف ایک بوڑھی عورت تھی حضرت نو علیہ السلام والسلام کے زمانے میں حضرت نو علیہ السلام گئے اسے ملاقات کرنے کے لیے ایمان لا چکی تھی کہا کہ اما جان چلیے گا کشتی کے اندر سوار ہو جائیے اب بوڑھی عورت چولہے کا کام کچھ کر رہی تھی گھریلو کام کچھ کر رہی تھی کہا کہ بیٹا لو ایک کام کیجیے گا کشتی میں سارے مسافر تیار ہو جائیں اور بیٹھ جائیں تو اس کے بعد ہمیں بلا لینا تھوڑا سا گھر کا کام ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی جانوروں کے جوڑے کو رکھ لیا تمام مومن اس کے اندر آ گئے اور بیٹے کی گفتگو کی وجہ سے حضرت نو علیہ وسلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اس بڑیا کو اس کشتی کے اندر سوار کرنا تھا چنانچہ حضرت نو علیہ السلام بھول گئے اللہ نے ذہن سے بات نکال لی طوفان آ بھی گیا اور چلا بھی گیا پھر دوبارہ بستی آباد ہوئی حضرت نو علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا کیا خطا ہو گئی میں کو بھول گیا چنانچہ پھر ڈھونڈتے تلاشتے اس بڑیا کی جھوپڑی کے اندر گئے اور کہا کہ اما جان السلام علیکم کہا وعلیکم السلام بیٹے کیسے آنا ہوا اما جان معاف کیجیے گا بہت بڑی غلطی ہو گئی تو کہا کیا ہوا کہا کہ طوفان آ بھی گیا چلا بھی گیا اما جان نے کہا بیٹے نو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم طوفان کا ایک قطرہ میری جھوپڑی کو چھونے سے رہ گیا اللہ بچانا چاہے کچی جھوپڑی کے اندر بچا لے اور اللہ تباہ اور برباد کرنا چاہے غار کے اندر اس کے پیشاب میں اس کو تباہ برباد کر دے بچانے والی ذات اللہ کی ہے تباہ برباد کرنے والی ذات عذاب لانے والی ذات اللہ کی ہے دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی اسی میں ہے میں کہتا ہوں اور تجربہ اسے سمجھو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سمجھو روشنی اور اندھیری کی بات سمجھو کہ اگر اپنی زندگی کے اندر راحت لانا چاہتے ہو سکون لانا چاہتے ہو اللہ کے طریقوں کو لاؤ نبی کی سنتوں کو لاؤ دنیا کے دھوکے میں نہ ہو یہ فلم والے یہ سیاست والے یہ دنیا کے کتے ایک نمبر کے ظالم ہیں ایک نمبر کے دشمن ہیں آج تک انہوں نے کسی کا بھلا نہیں کیا اور یہ کرنے سے رہے کسی نے بھلا کیا کسی کا فلم میں کام کرنے والوں نے اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایک آدمی ایسا رہتا ہو کہ فلم میں کام کرنے والے زانی کا بال وہ بناتا ہو اور اس کے کپڑے بناتا ہو اور اس کے طور طریقوں کو اس کے ڈائلگ کو اپناتا ہو صبح شام اس کی تصویر کی پوجا کرتا ہو اس سے کہیے کہ وہ اگر کسی فلم کے زانی سے تعلق رکھتا ہے میری اماں بیمار ہو گئی میری بیوی کے ڈلیوری کا مسئلہ ہے میری اولاد کے علاج معالجے کا مسئلہ ہے اے فلم میں کام کرنے والے ساری زندگی میں تیرے بال بناتا رہا تیرا ہیئر اسٹائل اپناتا رہا تیرے کپڑوں کو اپناتا رہا تیری تصویر کا لاکٹ بنا کر میں نے زنجیر میں گلے میں ڈال لیا میں صبح اٹھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں شام ہوتی ہے تجھے دیکھتا ہوں میری اماں کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے مجھے اللہ کے لیے بتاؤ وہ فلم میں کام کرنے والا زانی وہ فلم میں کام کرنے والا ظالم حرامی کیا اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسے دے گا جھوٹ ہے وہ کہے گا تجھ جیسے ہزاروں عاشق ہیں دنیا میں کس کس کو میں پیسہ دیتا پھروں گا کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ٹی وی کے اندر فلم کے اندر میگزین کے اندر اشتہار آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا فیئر اینڈ لولی یہ عورتوں کا ایک مشہور کریم ہے یہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب چھایا ہوا ہے جیسے مردوں کے لیے مسواک لازمی یا عورتوں کی زندگی کا اہم عنصر ہے اس کے بغیر تو وہ جی گے جی نہیں سکتی اس کے اندر بتایا جاتا ہے تین ہفتوں کے بعد عورت کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے اس کا چہرہ چاند جیسا چمکنے لگتا ہے تین ہفتے نہیں تیس ہفتے وقت لے لو اور دنیا میں ایک عورت بتا دو جس کا رنگ سیاہی سے سفیدی کے اندر آ گیا ہو اور چہرے کی نو سے چلی گئی ہو اور چہرے کے اندر چمک دمک آ گئی ہو آج تک ایسی مثال نہیں ہے دھوکے کی بات اور ایک بات ہماری لکھ کر رکھ لو جو خواتین جو مائیں اور بہنیں اپنے چہرے کے اندر حسن لانا چاہتی ہیں خوبصورتی لانا چاہتی ہیں بغیر پیسہ خرچ کیے تھے فیرن لولی لگائے بغیر پاؤڈر لگائے بغیر اسنو کریم لگائے بغیر بازار کی کوئی کاسمیٹک چیز کو استعمال کیے بغیر آؤ آؤ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نا کے چہرے کے حسن کا ہم راز بتاتے ہیں آؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا کے چہرے کی خوبصورتی کا راز بتاتے ہیں میری ماں میری بہن اگر تو اللہ کے دین کو اپنا لے نبی کے طریقے کو اپنا لے تیرا مقام وہ ہوتا ہے تیرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ حضرت جبریلا علیہ السلام کو حضرت عائشہ کی تصویر دے کر آقا کے پاس بھیجا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس لڑکی سے آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں کون سا کریم استعمال کیا تھا کون سا کاسمیٹک استعمال کیا تھا کون سی بیوٹی پارلر کے اندر گئی ہوئی تھی جب دین کو اپنایا جب شرم کو اپنایا جب حیا کو اپنایا میری ماں اگر دنیا میں کس پر الزام آتا ہے تو دفاع کرنے والا کسی کا بچہ ہوتا ہے کسی کا باپ ہوتا ہے کسی کا بھائی ہوتا ہے کسی کا شوہر ہوتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس میں کو اپنایا نبی کے طریقے کو اپنایا اور دنیا کے منافقوں نے آپ کی طرف انگلی اٹھائی تو اللہ نے کلام پاک میں سورہ نور کے اندر فرشتے کو بھیج کر آپ کی برات کو ظاہر کیا کہ دیکھو دنیا کے خبیصوں دنیا کے منافقوں عائشہ پاک تھی عائشہ پاک ہے عائشہ پاک رہے گی سیرت و کردار بناؤ اما عائشہ جیسا بناؤ اللہ تمہاری برات کریں گے اللہ تمہارے تذکرے کریں گے اللہ نے کلام پاک کے اندر جب ایمان کی مثال دی تو اللہ نے کہا وہ ذرا اللہ ہو آمن امراتا فرعون عورت کی مثال دی اللہ نے کلام پاک کے اندر سورہ رجال نام کی سورت کو نہیں رکھا مردوں کے نام کی سورہ نساء نام کی سورت کو رکھا اللہ نے تیرا مقام اتنا بلند کیا اللہ نے کہا کلما دخلا علیہ زکری المحراب اندہا رسکا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام محراب کے پاس جاتی تو بغیر موسم کا پھل وہاں پر پاتی تیرے پاس وہ قدرت تھی تیرے پاس ایمان کا وہ سرچشمہ تھا کہ تو آج مجاوروں کے پاس نظر آتی ہے آمینوں کے پاس نظر آتی ہے تعویز گنڈا کرنے والوں کے پاس نظر آتی ہے آج تو مزاروں کے پاس نظر آتی ہے تجھ میں ماں وہ طاقت تھی قوت تھی کہ بغیر موسم کا پھل تیرے محراب کے اندر ہوتا تھا وقت کا پیغمبر جب اس کو دیکھتا شد رہ جاتا تھا پریشان رہ جاتا تھا جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کلما دخلا علیہ زکری المحراب وجدا اندہا رسپا کہ جب حضرت یاہیا اس محراب کے اندر آتے اس پھل کو دیکھ کر حیران رہ جاتے پریشان رہ جاتے آج تو روزی کے لیے رو رہی ہے تجھ میں وہ طاقت تھی وہ قوت تھی کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نابینا پیدا ہوئے اندھے پیدا ہوئے آج تو رو رہی ہے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے تاویز اور پلیتوں کا سہارا لے رہی ہے جادو کا سہارا لے رہی ہے تجھ میں وہ طاقت تھی قوت تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نابینا تھے اندھے تھے تو نے مسلح بچھایا اور دو رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ اگر میرے بچے کو تو بینائی دے دے اس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گی ماں یہ دنیا شاہد ہے یہ تاریخ شاہد ہے کہ تیرے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں آئے تھے اللہ نے تیری پکار کو سن لیا اور امام بخاری کو بسارت بھی دے دی بصیرت بھی دے دی آم کے بھی دے دی یہ تیری دعا میں طاقت کی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ عورت کسی اور قوم کے اندر پیدا ہوتی وہ قوم کے لوگ اس کی پوجا میں لگتے اور اس کا بت بنا لیتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک علاقے کی ایک قبیلے کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی نئے نئے ایمان لے کر آئے تھے حوالے کر کر چلی گئی ایک وبائی بیماری آئی مدینہ طیبہ کے اندر اس بچے کا انتقال ہو گیا وہ قبیلے کے لوگ اس عورت کو تانا دینے لگے کہ تیرے بیٹے نے بتوں کے دھرم کو چھوڑ دیا اور غیر اللہ کے پوجے کو چھوڑ دیا اور مذہب اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا تو ہمارے بتوں نے بطور عذاب کے اس کو موت دے دی یہ عورت آئی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہاں ہے میرا بچہ تو آخا سے جا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عورت اپنے بچے کو تلاش رہی ہے آخا نے کہا ٹھیک ہے ماں کو اپنے بچے کو دیکھ لینے دو چنانچہ کفن کی چادر اس کے منہ پر ڈھک دی گئی تھی پیروں کے پاس کھڑی ہو گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اس نے کہا اے رب کائنات اس سے ہزاروں بچے تیرے دین کے لیے قربان اے اللہ اگر تو چاہتا اگر تو چاہتا ہے مجھے زمین کے اندر زندہ دفن کر دے میرے جسم کے ٹکڑے کر کر تو جنگ جنگل کے درندوں کو کھلا دے کوئی بات نہیں اے اللہ آج اس کی موت کی وجہ سے اسلام کا ٹھٹا ہو رہا ہے آج اس کے موت کی وجہ سے بتوں کی تعریف ہو رہی ہے آج اس کے موت کی وجہ سے آخا کی توہین کی جا رہی ہے تیرے توحید کے پرچم کو پیروں تلے روندا رہا ہے اے رب کائنات یہ آجیز بندی یہ بے چاری ضعیف بندی تیرے در کے اندر ہاتھ اٹھا کر مانگتی ہے اسے زمین کے خزانے نہیں اسے آسمان کی دولت نہیں اسے روپیہ پیسہ نہیں اسے حکومت و سلطنت نہیں اے رب کائنات آج اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے آج میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ روئی کا مسئلہ ہے اے اللہ تو لاج رکھ لے تو زندگی دینے والا تو موت دینے والا میرے اللہ اس کے بعد کبھی تو موت دے دینا مجھے کوئی پرواہ نہیں اس اسلام کے لیے ایسے ہزاروں بچے قربان کرنے کے لیے تیار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ ابھی ہاتھ دعا سے نیچے نہیں آئے تھے کہ اس کفن کے نیچے ایک حرکت آنے لگی میں نے کفن سے چادر ہٹایا تو دیکھا کہ وہ بچہ مرا ہوا ماں کی دعا سے زندہ ہو کر مسکرا رہا تھا میری ماں جب تیرے اندر تخوا تھا جب تیرے اندر پرہزگاری تھی تو نے مردہ بچے کو زندہ کر دیا میری ماں تو نے بخاری کو جنم دیا میری ماں تو نے آج میری کو جنم دیا فرید الدین گن شکر کو جنم دیا جب تو بھلی بنتی ہے بھلوں کو جنم دیتی ہے اولیاء تیری کوک سے پیدا ہوئے انبیاء تیری کوک سے پیدا ہوئے مجاہد تیری کوک سے پیدا ہوئے غازی تیری کوک سے پیدا ہوئے ٹیپو سلطان تیری کوک سے پیدا ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی تیری تربیت کا نتیجہ آج میری تیری تربیت کا نتیجہ قطب الدین بختیار کاکی تیری تربیت کا نتیجہ نمازی مجاہد مجاہد حافظ پیدا ہوتے ہیں تیری تربیت کا نتیجہ ماں آج کیا ہو گیا تو انگریزوں کے طور طریقوں کو پسند کرتی ہے امریکہ کے طور طریقوں کو پسند کرتی ہے جب سے تو نے راستہ بدلا جب سے تو نے پٹری بدلی ماں اس قوم کے اندر مجاہد پیدا ہونا بند ہو چکے ہیں اس قوم کے اندر دین کے دائی پیدا ہونا جو ہے بند ہو چکے ہیں دین کے غدار منافق ڈاکو بظاہر مسلمان اور اندر سے کافر اور بھیڑ و چمار پیدا ہو رہے ہیں ماں تو سدھر جا تو اما عائشہ کے طریقے کو اپنا ڈالے تو حضرت فاطمہ کے طریقے کو اپنا ڈالے حضرت زینب کے طریقے کو اپنا ڈالے حضرت رقیہ کے طریقے کو اپنا ڈالے ماں پھر دیکھنا کہ کوئی ہماری مسجدوں کو بابری مسجد کی طرح نہیں دیکھے گا ماں ہماری مسجدوں کی طرف بیت المقدس کی نگاہ نہیں دیکھے گا ہمارے علاقوں کو گجرات کے بنانے کی فکر نہیں ہو کرے گا ماں تیرے راہ راست سے ہٹنے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے تیرے راہ راست سے ہٹنے کی وجہ سے آج مسجدیں ویران ہو رہے ہیں اور سنیما گھر آباد ہو رہا ہے ماں تیرے راہ راست سے ہٹنے کی وجہ سے آج مرد حلال کے راستے کو چھوڑ کر حرام کے راستے کو اپنا ہوئے ہیں تیرے راہ راست سے ہٹنے کی وجہ سے آج ان کے اندر نفاق کی بیماری پیدا ہو چکی ہے ماں اللہ نے تجھ میں وہ صلاحیت رکھی ہے تجھ میں وہ طاقت رکھی ہے تجھ میں وہ قوت رکھی ہے ہم جانتے ہیں حضرت اکرما ابو جہل کے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ابو جہل نبی کا ایک نمبر کا دشمن نبی کا دشمن اسلام کا دشمن قرآن کا دشمن مسلمان کا دشمن ہم جانتی ہے دنیا کے دشمن کے گھر میں پرورش پانے والے کے دل میں کیا اسلام کی شمع روشن ہوگی کیا قرآن کی محبت پیدا ہوگی کیا نبی کی محبت پیدا ہوگی اکرما ایک نمبر کے نبی کے دشمن تھے ایک نمبر کے اسلام کے دشمن تھے ایک نمبر کے مسلمانوں کے دشمن تھے فتح مکہ کے بعد ماں یہ تیرا سب کا تھا تیری آنچل کی کرا علامت تھی کہ اکرما بھاگ کر کشتی میں بیٹھنے والے تھے ماں اکرما کی بیوی جب تو بنی آخا کے قدموں پر گر کر تو نے آخا سے بھیک مانگی آخا مجھے مال نہیں چاہیے مجھے دولت نہیں چاہیے مجھے پراپرٹی نہیں چاہیے مجھے بنگلہ اور کوٹی نہیں چاہیے آج آپ کی بیٹی آج امت کی بہن ایک بھیک لینے کے لیے آئی ہے ماں تاریخ جانتی ہے تو نے اپنے دوپٹے کو میرے آقا کے قدموں پر رکھ دیا میرے آقا نے کہا کہ بیٹی بتا تیری فرمائش کیا ہے اور تیری طلب کیا ہے ماں تو نے زیور کو نہیں مانگا تھا تو نے مال کو نہیں مانگا تھا تو نے دولت کو نہیں مانگا تھا تو نے کہا تھا اکرما کو پناہ دے دو آخا نے کہا کہ بیٹی یہ تیری فرمائش پوری ہوتی ہے تو دوڑ کر گئی تیرا شوہر اکرما ایک قدم زمین پر تھا اور ایک قدم اس کا کشتی میں تھا اکرما کی بیوی بن کر اگر تو ذرا تاخیر کرتی اکرما ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک کے اندر جا کر کافرانہ زندگی گزار کر مر جاتے اور جہنم میں چلے جاتے ماں ابو جہل کے بیٹے کو ایمان کا راستہ بتانے والی تو تھی کہا میرے شوہر نامدار اللہ کا واسطہ رک جاؤ میں آقا کی طرف سے تمہیں کا پروانہ لے کر آئی ہو تو اکرما کہنے لگے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا ماں تو وہ تھی کہ تو اکرما کو کہا میرا دوپٹہ سونگو اور یہ خوشبو پہچانو کہ کائنات کے اندر اس سے بہتر اور کوئی خوشبو نہیں آ سکتی جب اکرما نے اس خوشبو کو سونگا تو کہنے لگے کہ دنیا میں ہزاروں پھولوں اور عطر کی خوشبو کو سونگا ہے لیکن محبوب کے پسینے سے بڑھ کر میں نے اور وہ اکرما کو لے کر آقا کے دربار میں تم آئی اور اکرما صاحب ایمان بن گئے آج بخاری کے اندر دسیوں روایتیں حضرت اکرما سے مروی ہیں ماں یہ تیرا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قتل کے ارادے سے نکلے تھے جب تو بہن بن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی آیت تلاوت کی ان اللہ لا الہ الا انا پابدنی ماں تیری تلاوت کے اندر کیا سوچ تھا کیا ساس تھا اور دل کا کیا درد تھا کہ قتل کے ارادے سے جو نکلا تھا وہ کہنے لگا کہ میری بہن مجھے قرآن پڑھا ماں تو عزم و کا وہ پہاڑ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے شدید اور طاقتور دشمن کو بھی تو نے کہا کہ عمر لا الا المتحرون یہ رب کا کلام ہے تو ناپاک ہے اس کو نہیں چھو سکتا یہ تیری ہمت کہاں گئی یہ تیری جرت کہاں گئی یہ تیری بیبا کی کہاں گئی ماں دنیا کے کتوں نے تیری شرم کو چھین لیا تیری حیا کو چھین لیا تجھے راہ راست سے نکال دیا تجھے دھوکہ دیا کہ گھر کی چار دیواری سے تو نکلے گی تو ترقی پائے گی ماں تجھے توا برباد کر کے رکھ دیا بیت الخلا صاف کرنے والے برش دس روپے برش کے اندر تیری تصویر کو لگا دیا پی جانے والی شراب کی بوتلوں میں جو امول خواہش ہے اس میں تیری تصویر تصویر کو لگا دیا تجھے نچیا بنا دیا تجھے گانے والا بنا دیا گلی گلی کے اندر دنیا کے کتے تیرے جسم کو دیکھ کر تیرے لباس کو دیکھ کر اپنی شہمت کی پیاس بجا رہے ہیں ماں یہ دنیا کے ظالم کتے حرامی ہیں جنہوں نے تجھے تجھ سے گھر کے ملکا کے تاج کو چھین کر تو بیوی بن کر اپنے شوہر کا آدھا ایمان بنی ہوئی تھی بیٹی بن کر اپنے ماں باپ کو جنت کے جانے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی تو بہن بن کر اپنے بھائی کے جنت کا وسیلہ بنی ہوئی تھی اور تو جو ہے بیوی بن کر شوہر کے نصف ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی ہوئی تھی ماں اس تاج کو چھین کر تجھے ٹیکس بنا کر ایئر ہوسٹس بنا کر مینیجر بنا کر سیلز گرل بنا کر بازاروں کی زینت بنا کر یہ دنیا کے کتے نبی کا دیا ہوا تاج سے چھیننا چاہتے ہیں آج میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے مقام کو پہچان لے کہ تیرے قدم و تلے جنت ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے تو ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر اپنے ماں باپ کو ایمان میں لے جانے کا ذریعہ ہے عورت اپنے مقام کو پہچان لے تو بیٹی بھی ہے تو جنتی تو بہن ہی تو جنتی تو بیوی ہے جنتی تو ماں ہے تو جنتی ہر روپ تیرا جنت کا روپ ہے لیکن ان کمینوں نے شراب کی بوتل اور بیت الخلا کے برش پر تیری تصویر لگا کر تیرے مقام کو ہٹا دیا نہ تو نمازی بن جا تو باہیا بن جا تو شرم والی بن جا تو شوہر کی خدمت دار بن جا اولاد کی تربیت کرنے والی بن جا تو قرآن پڑھتی ہے تیرا بچہ قرآن پڑھتا ہے خدا کی رحمت اس گھر میں پیدا ہو جاتی ہے تو سجدہ کرتی ہے تیرا معصوم ننا منا بچہ سجدے میں جاتا ہے اسے معلوم نہیں کہ سجدہ کیا ہے اللہ کی رحمت اس گھر پر پیدا ہو جاتی ہے آئینے کے سامنے تو بنتی ہے سورتی ہے اور تیرا بچہ اور تیری لڑکی آئینے کے سامنے بنتی ہے سورتی ہے اس گھر سے رحمت کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اس لیے میری ماں آج قرآن کی محفل ہے آج مدرسے کی محفل ہے آج بزرگان دین کی محفل ہے میں تجھے اللہ کی عظمت کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حرمت کا حضرت زینب حضرت فاطمہ کے حسن کا شرم کا حیا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ماں اصل میں حسن تو یہ ہے جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر تھا حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اچانک ایک نور کی ایک روشنی کی کرنیں چلیں گی ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ بھائی یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے یہ نور کہاں سے آ رہا ہے تو ہر آدمی کہے گا معلوم نہیں تلاشتے تلاشتے آخر کار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مسنت پر یہ بات جائے گی وہاں حضرت علی علی اور حضرت فاطمہ بیٹھے ہوئے ہوں گے حضرت علی نے اپنی بیگم سے کوئی ٹھٹا کیا ہوگا کوئی مذاق کیا ہوگا کوئی ہسانے کی بات کی ہوگی تو حضرت فاطمہ تر زہرا مسکرائی ہوگی تو آپ کے دان سے نکلنے والی روشنی نے جنت کی روشنی کو دھیما کر دیا تو وہ ہے کہ جنت کی روشنی کو اپنے دانت سے نکلنے والے حسن سے تو مدھیم کر سکتی ہے تجھے دنیا کے بیوٹی پارلر کی کیا ضرورت دنیا کے کیمسٹروں کی کیا ضرورت کیمیکل کی کیا ضرورت تجھے اسنو اور پاؤڈر کی کیا ضرورت ماں مجھ سے وعدہ لے لے رات کی تنہائی میں اٹھ کر تو غسل کر کر تو وضو کر کر دو رکعت تحجد پڑھ لے ماں اس چہرے پر چاند پیدا اس چہرے پر ستارے پیدا اس چہرے پر سورج پیدا اس چہرے پر میرے اللہ کی قسم جنت کی ہوریں رش کریں گی تیرے چہرے کے حسن کو دیکھ کر جنت کی ہوریں فدا ہوں گی تیرے چہرے کے حسن کو دیکھ کر حضرات ان عورتوں کو غلط نہ چلاؤ ان کو برباد نہ کرو ٹی وی دے کر ان کو برباد نہ کرو گانے دے کر ان کو برباد نہ کرو موبائل دے کر ان کو برباد نہ کرو غلط عیسائی امریکی جو ہے مشنریز کے اسکولوں کے اندر داخل کر کر علماء سے رابطہ رکھو مدارس سے رابطہ رکھو دیکھو اگر عورت سدھرتی ہے گھر سدھرتا ہے گھر سدھرتا ہے معاشرہ سدھرتا ہے معاشرہ سدھرتا ہے گاؤں سدھرتا ہے گاؤں سدھرتا ہے ملک سدھرتا ہے ملک سدھرتا ہے تو عالم سدھرتا ہے عورت بگڑتی ہے عالم بگڑتا ہے اور ملک اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے جن پیغمبروں کی بیویوں نے ایمان کو قبول کیا اللہ نے اس قوم کا عذاب نہیں دیا جس قوم کی بیویوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اس لیے ان عورتوں کے غلام بننے کے بجائے ان کو نماز کی تربیت کرو اپنے ساتھ ان کو نماز پڑھاؤ بچوں کو نماز پڑھاؤ گھر کے اندر دین کا ماحول بناؤ جانتے ہیں آپ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اور یہ بات بہت کم علماء بتاتے ہیں کہ ترک سلا کا متعمدن فقط قبر جو مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اب یہ علماء بیان کرتے ہیں چبا چبا کر گول مول کر کر تعویلے کر کر کہ نہیں صاف عقیدہ اگر کرتا ہے نماز کے چھوڑنے کا تب وہ کافر ہوتا ہے ایک وقت چھوڑے دو وقت چھوڑے کافر نہیں ہوتا میں یہ پوچھتا ہوں آپ کی زندگی کے تیس سال ہو گئے آپ کی زندگی کے چالیس سال ہو گئے اس تیس سال کے اندر ایک آدمی جمعہ سے لے کر جمعہ تک نماز پڑھتا ہے عید سے لے کر عید تک نماز پڑھتا ہے فجر میں بلایا گیا نہیں آیا زہر میں بلایا گیا نہیں آیا اثر میں بلایا گیا نہیں آیا مغرب میں بلایا گیا نہیں آیا عشاء میں بلایا گیا نہیں آیا کیا اب بھی کوئی مانے رہتے ہیں تعویل کرنے کے آپ میں نے یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کو ایک مرتبہ کہا پانی دینے کے لیے انہوں نے نہیں دیا دو مرتبہ کہا نہیں دیا تین مرتبہ کہا نہیں دیا دس مرتبہ کہا اب میں کیا سمجھوں یہ دوست ہیں دشمن ہے یہ دشمن ہے میرے رب نے فجر میں بلایا تم نہیں آئے اور چلو غلطی ہو گئی زہر میں بلایا نہیں آئے چلو غلطی ہو گئی ہفتے کے دن بلایا نہیں آئے چلو غلطی ہو گئی اتوار کے دن دس سال گزر گئے بیس سال گزر گئے کیا مانا ہے کیا مطلب ہے اے اللہ تو تحفہ بنا کر ہدیہ بنا کر میراج آج کے موقع پر میرے محبوب کو عرش کے پاس بلا کر جو تو نے تحفہ دیا جو تو نے گفٹ دیا جو تو نے ہدیہ دیا وہ ہدیہ ہمیں منظور نہیں ہے اس اللہ کے ہدیے کو ٹکرا کر کیا کوئی مسلمان باقی رہ سکتا ہے یہ ہمارے اکابرین ہم پر ضرورت سے زیادہ رحم کرنے والے کرم کرنے والے شفقت کرنے والے انہوں نے تعویل کر دی کہ عقیدے کے ساتھ نماز کا انکار کرتا ہے تو کافر میں کہتا ہوں یہ بار بار کا چھوڑنا یہ مہنوں کا چھوڑنا یہ ہفتوں کا چھوڑنا یہ اس بات کی کیا دلیل نہیں ہے کہ عملی طور پر وہ عقیدے کا اظہار کر رہا ہے اے خدا ہر عمل تو نے مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر تو روزہ دیا تو زکات دیا تو صدقہ دیا تو قرآن دیا تو سورہ تاہا دیا سورہ بقرہ دیا سورہ یاسین دیا اور نماز دینا تھا تو اپنے اپنے محبوب کو اپنے عرش کے پاس بلایا اے اللہ وہ جو محبوب کو عرش کے پاس بلا کر پانچ وقت کی تو نے نماز دی حیال الصلاح کہیں گلی کا کتا جب جائے حیان الفلاح کہیں گلی کا سور اپنا پاخانہ کھانے کے لیے چلا جائے السلام تو خیر من النوم کہے پگوٹے خالی پگوٹوں کے ساتھ پرندے اپنے خصوصوں سے نکل جائے اور تو اور مئی حالت جنابت کے اندر بیوی کی بغل کے اندر بدکاری کر کر ہم سوتے رہے یہ کس بات کی دلیل ہے یہ علماء ہیں ضرور سے زیادہ شفقت کر رہے ہیں قیامت کے دن نہ کوئی عالم کام آئے گا نہ کوئی پیل آئے گا میری سن لو میری سن لو یہ جو تم رویہ اپنا رہے ہو ایک سال چھوڑ کر ایک ہفتہ چھوڑ کر ایک مہینہ چھوڑ کر حدیث صاف کہہ رہی ہے من ترک سلا کا کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ بھیڑ کا بچہ ہو گیا وہ چمار کا بچہ ہو گیا وہ کافر کا بچہ ہو گیا مانو قیامت کے دن یہ علماء نہیں آئیں گے میں صاف کہہ رہا ہوں قیامت کے دن میری یاد آئے گی اگر تم نے نماز کو چھوڑا عقیم السلام ولاقول من المشرقین کہ نماز قائم کرو ورنہ تم مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ کسی حاشیے میں کہیں بین القوسین اور کہیں تشریح میں نہیں لکھا ہوا میرے آقا نے فرمایا ایمان ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے آپ نے صاف فرما دیا مرتے دم تک آپ جو ہے ادھر کا ادھر ہو جائے میدان جنگ میں صحابہ نے نماز کو نہیں چھوڑا تو پھر وہ تجارت کی کیا مجبوری میری ماں بہنوں کی پکانے کی کیا مجبوری میری ماں تیرے بارے میں پکانے کتابوں کے اندر لکھا کہ اگر تیرے بچہ پیدا ہو رہا ہو درد سے ہو رہا ہو لوٹ پوٹ کر رہی ہو مغرب کا نماز کا وقت آ گیا تجھے اجازت نہیں کہ تو نماز کو خدا کرے ایک کھڈا کھودے گی اور ایک مٹکا اس میں رکھے گی بیٹھ جائے گی تیمم کرے گی لیکن نماز کو تو نہیں چھوڑے گی حالتیں ولادت کے اندر درد ذہن میں میری ماں تجھ سے نماز معاف نہیں ہے تو کیا چولہا جلا کر تیری نماز معاف ہو جائے گی شادی خانے میں تیری نماز معاف ہو جائے گی دیکھو مسلمانوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کھلی کھلی بات میں کہہ رہا ہوں میں گول مول بات دھوکے کی کرنے کا عادی نہیں ہو نہ میں آپ کا نام جانتا ہوں نہ آپ کا قبیلہ جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ آخا کی امت ہیں آپ آخا کے غلام ہیں مجھے درد ہوگا میرے سینے میں گھٹن ہوگی کہ قیامت کا میدان ہوگا آپ کے کان پکڑ کر فرشتے آپ کو منہ کے بل آپ کے سر کے بال کھینچتے ہوئے جب جہنم میں ڈالیں گے میرا کچھ نہیں جائے گا آپ کا اور آپ کے باپ کا کچھ نہیں جائے گا دکے گا میرے آقا کا دل دکے گا میرے آقا کو صدمہ ہوگا میں برداشت نہیں کر سکتا میں برداشت نہیں کر سکتا گولی چلانا ہو مجھے چلا دو زندہ دفن کرنا ہو مجھے زندہ دفن کر دو میرے آقا نے تمہارے لیے قربانیاں دی میرے آقا تمہارے لیے اپنے نوازوں کو شہید کیا میرے آقا نے اپنی بیٹی کے و فاقے کو برداشت کیا میرے آقا جنگ تبوک کے موقع پر ہر صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر تھا میرے آقا کے پیٹ پر دو پتھر تھے حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا بے وقت آنے کا کیا مانا اور کیا مطلب یہ وقت تو آنے کا نہیں تو کہا بیٹی دکھ ستا رہی ہے ایک روٹی کا ٹکڑا ہو تو دے دے لینا دسترخوان بچھایا گیا اور گھر کو تلاشا گیا ایک روٹی کا ٹکڑا ملا اور دسترخوان کے اندر رکھ دیا ابا معاف کرنا کہ اس دسترخوان کے اندر ایک روٹی کے اس گھر کے اندر ایک روٹی کے ٹکڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور زاروں قطار رونے لگی آخا بھی رونے لگے پوچھا ابا کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تمہارے باپ کے پیٹ میں کوئی لکنا داخل ہو کر آج محمد کے پیٹ میں تین دن اور تین رات کا گزر گیا یہ اس وجہ سے رونا آ رہا ہے ہچکیوں پر آ گئی اور زاروں قطار ایک آسوس کے قطروں کی ریل فیل ہو گئی بیٹی تو کیوں رو رہی ہے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا میری ماں آج تیرے لیے کیا کم ہے میرے بھائی تیرے لیے کیا کم ہے حضرت فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں نبی کے لگتے نظر ہیں نورے نظر ہیں لگتے جگر ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں کبھی انہوں نے شوہر کے دل کو دکھایا نہیں روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی کے چاند کو نہیں دیکھا حضرت علی نے پوچھا اے فاطمہ پہلی کے چاند کو کیوں نہیں دیکھتے تو کہنے لگی پہلی کے چاند پر ہزاروں نگاہیں غیر محرم کی پڑتی ہیں میں نہیں چاہتی کہ نبی کی بیٹی کی نگاہ غیر محرم کی نگاہ سے جا کر ٹکرا جائے فاطمہ اتنی باحیا نبی کی نقطۂ جگر نور نظر نبی کے جگر کا ٹکڑا رو کر کہتی ہیں سات دن اور سات رات گزر گئی ابا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے پیٹ میں کوئی لقمہ داخل ہوئے کیا میرے آقا اللہ سے فاطمہ کے لیے روزی نہیں مانگ سکتے تھے آپ کو کہا گیا اوت کا پہاڑ سونا بنا کر دیا جائے گا لیکن آپ نے سوچا آج میں فاطمہ کو کچھ لے کر دے دوں گا قیامت تک آنے والی میری بیٹیوں کا کیا ہوگا قیامت تک آنے والی امت کی بہنوں کا کیا ہوگا میرے آقا نے امت کی بیٹیوں کا خیال کر کر حضرت فاطمہ کو فخر و فاقے کے ساتھ جینے پر مجبور کیا اما عائشہ فرماتی ہیں ایک چاند دیکھ لیتی دوسری چاند دیکھ لیتی تیسرا چاند دیکھ لیتی یعنی تین چاندوں کے درمیان ساٹھ دن کا عرصہ گزر جاتا لیکن سید الانس امام الانبیاء سید الاولیاء اور نبی نبیوں کے نبی کائنات کے سردار کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی مانگ نہیں سکتے تھے حضرت عیسیٰ کے لیے معیدہ نازل ہوا حضرت موسا کے لیے من مسلوا نازل ہوا مانگ سکتے تھے تیرا میرا خیال کر کر تیرا میرا خیال کر کر آخا اپنے گھر میں فخر و پاخا لے کر آئے آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ حیال السلام ہو اور تو ترازو لے کر ناچے حیال الفلاح ہو السلح تو خیر من النوم ہو تو حالت جنابت میں سوئے لکھ کر رکھ لے مسلمان تیرے تو اگر ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو حلال کو پیدا ہوا ہے اس کے بعد مرتے دم تک نماز کو نہ چھوڑنا دیکھ مارنا ہو مجھے مار لے قتل کرنا ہو اگر تیرا کلیجا ٹھنڈا ہوتا ہے مجھے مار کر مجھے مار لے گولی چلا لے زندہ دفن کر دے میرے جسم کے پرخ سے اڑا کر گلی کے کتوں کو ٹکڑے دے دے اگر تیرا کلیجا ٹھنڈا ہوتا ہو میرے محبوب کے دل کو نہ دکھانا میرے محبوب کے دل کو سب نہ پہنچانا کافی بہت صدمہ پہنچا چکے ہیں مناسب بہت صدمہ پہنچا چکے ہیں اب ریاض الجنہ میرے محبوب آرام سے رہنا چاہتے ہیں کیا تو نہیں جانتا میرے آقا نے فرمایا خرت آئی کی صلاح کہ نماز کے اندر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میری ماں سن لے میرے بھائی سن لے جب تو نماز کو چھوڑتا ہے تو جب آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی نماز ہے تو آپ تو اور میں نماز کو چھوڑتے ہیں ایک سلاخ ہے جس کو گرم کیا جاتا ہے اتنا گرم کیا جاتا ہے وہ سلاخ سرخ ہو جاتی ہے تو سمجھ لے تیرا نماز کا چھوڑنا اس سلاخ آپ کو نبی کے آنکھوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے کتنا سندی ہے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے مال لینا ہے لے لے دولت لینا ہے لے لے مدرسوں کو گرانا چاہتا ہے گرا دے قتل کرنا چاہتا ہے کر لے نبی کے دل کو دکھاتا ہے نبی نے تیرا کیا بگاڑا نبی نے تیرا کیا بگاڑا نبی تیرے لیے دن میں روتے تھے نبی تیرے لیے رات میں مچلتے تھے نبی نے جب حضرت زینب ہجرت کر کے آئی مدینے کے بارڈر پر اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگے لیکن بیٹی جب آئی یہ ابو لہب اس سے نکاح کیا ہوا تھا حضرت زینب سے ابو لہب آقا کے دل کو صدمہ پہنچانے کے لیے کہا کہ اس کو مکہ جانے نہ دو لیکن چپ چپا کر جانے لگی حالت حمل کے اندر اس کمینے نے یہ تیر مار دیا جو پیٹ میں چپ گیا اس تیر کے ساتھ حضرت زینب مدینے طیبہ آئی آخا ب باپ بن کر ایک باپ اپنی بیٹی کو حالت حمل کے اندر پیٹ سے خون رس رہا ہو بیٹی خون کے اندر لت پت ہو اگر تو سچے معنوں میں باپ ہو اس بیٹی کو بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھے تجھ پر کیا بیتے گی میرے آقا حضرت زینب کو گود میں لیا اور آخری چیخ ماری آخری سانس لی اور فرمایا ابا کیا ملتا ہے ان کافروں کو آپ کو ستا کر آپ کے دل کو صدمہ پہنچا کر ابو لہب بہت صدمہ پہنچا دیا کافر بہت صدمہ پہنچا دیے میں ہاتھ چھوڑ کر میں اپنی ٹوپی تیرے قدموں پر رکھ کر اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ دیکھ جو کرنا ہے کر لے لیکن نبی کے دل کو نہ دکانا نبی کے دل کو دکانے والا عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا شان کی زندگی نہیں گزار سکتا نبی بہت صدمہ جیل چکے ہیں تو داڑھی مڈاتا ہے اس طرح اپنے چہرے پر رکھتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ تو نہیں جانتا یہ اس طرح تیرے چہرے پر نہیں نبی کے دل پر نبی کے کلیجے پر چلتا نبی کے دل پر اس طرح چلائے گا نبی کے کلیجے پر اس طرح چلائے گا نبی کے آنکھوں کو گرم سلاخ لے کر لوہا لے کر آنکھوں کو داغے گا کیا ملتا ہے مسلمان دھرم چھوڑنا ہے چھوڑ دے مذہب چھوڑنا ہے چھوڑ دے ہندو بننا ہے بن جا انگریز بننا ہے بن جا مسلمان بننا ہے یا یوہ لدینا آمن کلو پسل بھی کاف کا ولا تک تبھی خود مطلب اے ایمان والو ایمان و اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ آدھے ادھر آدھے بٹیر والا معاملہ نہیں چلے گا یہ منافق کا مسئلہ ہے اور منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فدر کل اسفلی من النار منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا تیری پہچان ہو چکی ہے تیری شناخت ہو چکی ہے جبرائیل تجھے جان چکے ہیں میکائیل تجھے جان چکے ہیں اسرائیل تیرے تجھے جان چکے ہیں کب تک بھاگتا پھرے گا ساٹھ سال تک ستر سال تک سو سال تک آئے گا نا خبر میں تب پتا لگے گا کون تیرے کام آئے گا کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں اللہ کا اللہ کے رسول کا کابی کی حرمت کا حضرت کا دیکھ سن لے وارننگ کے طور پر سن لے دھمکی کے طور پر سن لے گالی کے طور پر سن لے یا فہمائش کے طور پر سن لے تجھے ایسا سمجھانے والا نہیں ملے گا میں اللہ کا اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج کی رات تو زندگی بدل لے آج کی رات تو ایمان اور اسلام کے راستے پر آ جا جو کیا تھا اس سے تو توبہ کر لے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں شیطان کہتا ہے بھائی اتنی بڑی زندگی داڑی مڑی گزاری حرام کی گزاری سود کی گزاری اب کیا تو توبہ کرے گا دیکھ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کی شان یہ تھی کہ کلیم اللہ تھے ہر پیغمبر کی ایک خاصیت تھی حضرت نو نجی اللہ تھے حضرت آدم صفی اللہ تھے اور جو ہے حضرت ابراہیم کلیم اللہ تھے تو حضرت موسا کیا تھے کلیم اللہ تھے اللہ سے بات کرنے والے ایک مرتبہ بات ہوئی اللہ تعالیٰ سے تو کہا اے اللہ مجھے دنیا کے اندر سب سے کبیلا اور سب سے حرامی اور سب سے بڑا جہنمی کتا کون بندہ ہے اس کا دیدار کرا دے اللہ نے کہا میں ستار ہوں میں نہیں بتا سکتا حضرت علیہ السلام نے کہا بتا دیجئے میں کسی کو قیمت نہیں کرتا چغل خوری نہیں کرتا تو ٹھیک ہے اللہ نے کہا جاؤ پلا جنگل کے اندر جاؤ درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ جو آدمی پہلا آئے گا سمجھ لینا اس دھرتی کا کائنات کا میری مخلوق کا سب سے بدترین آدمی اور جہنمی کتا ہے علیہ السلام بیٹھ گئے اور جب دیکھا ایک آدمی گیا او یہ آدمی یہ تو زانی ہے یہ تو شرابی ہے یہ تو حرامی ہے آپ نے سوچ لیا کوئی تعجب کی بات نہیں پھر گئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرط تھا اللہ سے بات کی کہا کہ اے اللہ اس دھرتی پر اس کائنات میں سب سے بہترین کون آدمی ہے بتا دیجیے مثال سلاط وسلام کو اللہ نے کہا اسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیے سورج غروب ہونے کے بعد جو پہلا آدمی آئے گا اس دھرتی کا سب سے بہترین آدمی پیغمبر کے بعد ہے مثال سلام بیٹھ گئے اور انتظار میں لگ گئے کون آئے گا دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی جو آدمی کائنات کا صبح میں سب سے بدترین آدمی تھا جہنمی کتا تھا اللہ کی نگاہ میں مبغوض تھا اللہ کی نگاہ میں ملون تھا اب دھرتی کا سب سے بہترین آدمی ہو گیا اب مصالحی سلاط وسلام کی پریشانی بڑھ گئی کہ صبح میں جہنمی اور رات میں جنتی اے اللہ کیا ماجرا کہا کہ تم نے کہا تھا دکھانے کے لیے ہم نے دکھا دیا اب پھر سوال پر سوال نہیں اللہ اس کے بعد سوال نہیں کروں گا آپ بتا دیجئے کہ ماجرا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو آدمی ہے نا یقیناً کمینہ قسم کا حرامی قسم کا اور بالکل جہنمی زانی اور کوئی گنا ایسا نہیں دھرتی کا زمین و آسمان کا جو اس نے نہ کیا ہو یقیناً یہ جہنمی تھا لیکن لکڑیاں کاٹنے کے لیے اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر یہ جنگل لے گیا بچے جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کتا دیکھا تو بچے نے کہا ابو اس سے بڑا کوئی جانور ہے تو کہا کہ ہاں گدھا ہے گدھے کو دیکھا تو پوچھا ابو اس سے بڑا کوئی جانور ہے کہا کہ ہاں گھوڑا ہے پھر پوچھنے لگا ابو اس سے بڑا کوئی جانور ہے کہنے لگا کہ ہاں یہ ہاتھی ہے اور یہ اونٹ ہے کہا کہ اس سے بڑی کیا چیز ہے کہنے لگے پہاڑ ہے کہا اس سے بڑی کیا چیز ہے کہنے لگے آسمان ہے آسمان تھا آخری چیز اب بچہ خاموش کب ہوتا بچے نے پوچھا ابو کیا آسمان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے تو اچانک اس کی زبان سے نکلا کائنات کے اندر آسمان سے بڑی کوئی چیز نہیں سوائے خدا کی رحمت کے اتنا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمائے موسا جب اس نے میری رحمت کا واسطہ دیا تو میری شان رحیمی اور شان کریمی جوش میں آئی اور میں نے اس کی سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اللہ آن کی آن کے اندر گناہوں کو نیکیوں میں بدلتے ہیں اس نے فضیل ابن آیات جیسے ڈاکو کو وقت کا قطب بنا دیا اس نے مالک دینار جیسے شرابی کو وقت کا ولی بنا دیا آپ شرابی تو نہیں آپ اور ہم ڈاکو تو نہیں اے رب کا تیرا نام لینے والے تیرے نبی کے امتی تیرے جو ہے تیرا قرآن پڑھنے والے اور تیرے قرآن کے اداروں میں چندہ دینے والے رب کائنات چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے پیش پریشانی کے بال پکڑ کر ہمیں دین کے لیے قبول پر لے اے رب کائنات کل نکلنے والا سورج ہمیں تیرے فرما برداروں میں شمار کرے تیرے نبی کے متیوں میں شمار کرے اے اللہ جنتیوں میں ہمیں شمار کرے آج تک ہمارا نام جہمیوں کے فہرست میں ہے تو قادر مطلق رب کہ اس میں سے نام نکال کر تو جنت کی فہرست میں داخل کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے تو نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو بدل دیا مالک بن مینار کی زندگی کو بدل دیا فضیل ابن ایاس کی زندگی کو بدل دیا شرابیوں کی زندگی کو بدل دیا ایرب یا مقلب القلوب قلب کلو بنا اللہ یا مصرف القلوب صرف کلو بنا اللہ اے رب کائنات ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما کوئی خطا ہو تو درگزر فرما حضرات یہاں جو ادارہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل غربت کے ماحول میں افلاس کے ماحول میں اس ادارے کے محتمل بڑی قربانیاں اس عمر کے اندر دے رہے دے رہے ہیں ہمیں دیکھ کر شرم آتی ہے اور ہمیں جو ہے دیرت آتی ہے کہ ہم جیسے طاقت والے نوجوان کو ڈوب کرنے کا وقت ہے کہ ایک بوڑھا اس جو ہے بڑھاپے کے اندر امت کا خیال کر کر دین کی شمع کو جلائے ہوئے ہے مسجد کا کام ادھورا ہے مدرسے کی تعمیر ادھوری ہے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خوب اس پر توجہ فرمائیں اور خوب تعاون فرمائے اللہ اس جلسے کو بے پناہ کامیابی سے نوازے آمین واقع الحمد للہ